جناب عبد الرحمن بن خلا سے روایت ہے انہوں نے حضرت ام وارقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور اس کے لیے ایک معاذن مقرر کیا تھا جو اس کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے اسے یعنی ام وارقہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کرے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معزن کو دیکھا تھا جو بہت بوڑھا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو بانوے